وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے نہ ان پر سیازاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی